بے شک وہ لوگ جو آمان لائے پھر کافر ہوئے پھر آمان لائے پھر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑے اللہ ہرگز نائن ہیں بخشے نائن ہیں را دکھائے